جی کو سر پر راکھیے چلیے آگیا ماں کہیں کبیر تاداش کو تین لوک بھے نام اوم شری ست بھگوان کی جے دیکھیے ایک شبد ہے دھیان دھیان کے بارے میں ہم لوگ ٹی وی پر یا شروع میں اس کا نام سنے ہی ہوں گے یہ شبد ایک یوگک ہے سادھنا سے سمبندت یہ شبد ہے پرماتما اور جیو سے ملن کی کریا ہے تھوڑا ہم اسی کے بارے میں چرچا کریں گے دیکھیے جیسے کوئی وستو آپ کی کھو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی دھیان دھرو اس وستو کا بار بار اسمرن کرو چنتن میں لاؤ تو بار بار آپ من بدھی سے اس وستو کو ڈھونڈنے کا پریاس کرتے اپنے اندر کہ کہاں ہم گئے تھے کس سے ملے تھے وہ وستو کہاں پر چھٹی ہوئی ہے تو اس وستو کے بارے میں بار بار چنتن من سے بدھی سے جاننا پوچھنا لوگوں سے تو اسی پرکار سے ہم بھی اب جو پرماتما سے پرکت میں بہت دور بھٹک چکے ہیں گوشامی تلسی جاس جی نے بن پترکام بتایا ہے جب تے جیو ہرتے بلگایو تب تے دیہ دیہ گیہ نج جانو مایا بس سروپ بسرایو تہ تے اتی دارن دکھ پایو کہ ہم ایشور جیو اوناشی چیتن امل سہج راسی جو پرماتما کا ہم سروپ تھے لیکن اس مایا میں پڑھ کر کے پرکت کے تھپیڑوں میں پڑھ کر کے اس سے ہم بہت دور جا چکے ہیں تو اس جہاں سے ہم جہاں پر کھڑے ہیں مایا کے استر پر پرکت میں وہیں سے پن لوٹنے کی جو کریا ہے اردو مکھی ہونا پرماتما کی طرف جانا وہ ہے دھیان اپنشد میں ہے کہ شریر میں منشیہ پرما کا دھیان آدی سادن کر کے شوق سے رہت ہو کر پرم دھام کو پراپت کر لیتا ہے کیول منو شریر میں دوسرے شریر میں نہیں لیکن دھیان آج ہم بھلے دھرے لیکن یہ پریاس ہے شروع میں دھیان ایک سادنا کے دوارا آنے والا استر ہے جیسے سوتی چند جی تھے کب سے سادھنا میں لگے ہوئے تھے منی اگست کر شیش سوجانا نام سوتیچن رتی بھگوانا من کرم بچن رام پد سیوک سپنے وان بھروشن دیوک دین بندور گورایا مو سے سٹ پر کرایا اس پرکار اہا پو میں پڑے تھے اور دس اور سوجا کو میں چلا کہا نہیں دوجا کیوں دشا دشا کا سارا خیال بھول گیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں جانا ہے کو میں چلا کہا نہیں دو جا کبہ کی پھر پاچھے پن جائیں کبہوں کے نت کرے گنگائی کبھی پیچھے لوٹتے ہیں کئی بھاؤ نت مگن ہو جاتے ہیں اس پرکار سے اورل بگت پریم منیمائی پرئی پربھو دیکھے تر اوٹ لکائی اتشے پریت دیکھ رگھویرا پرگٹے ہر پرگٹے ہردے ہرن بھو بھیرا جا کے بھگوان پریم کا پرواہ ہوا تب ہردے میں بہ بانت جگاوا جاگن دھیان جنت سکھ پاوا تو اس پرکار سے وہ کب سے سادھنا میں لگے ہوئے تھے رو رہے تھے بلکھ رہے تھے ناچ رہے تھے جوم رہے تھے اپنے کمیوں کو دیکھ رہے تھے بھگوان آئے بار بار بھگان جگا رہے لیکن دھیان جنت جو نہیں رہے تھے تو جاگن ایک بعد چلتے چلتے تب وہ دھیان کی مستی آئی اس میں نبگن ہوئے کبھی صاحب نے بھی کہا رس گگن گفا میں اجس جھرے لیکن سمجھ پڑے جب دھیان درے جب آج نہیں جب سمجھ برے تب دھیان مطلب کچھ دنوں کے بعد دس سال پانچ سال ایک جنم دو جنم جب وہ استرائے برتی آپ کی شانت تھی تب وہ برم پیوش ملنے لگتا ہے یوگ درسن میں بھی ہے کہ یم نیم آسن پرایام پتہار دھارنا دھیان تو اس کرمانگت آٹھوں انگوں میں شروع سے چل کر کے تب جا کے ہم اس دھیان کی اوستھا کو پراپت کرتے ہیں لیکن اس دھیان کی اوستھا کو پانے کے لیے پہلے ہمیں کرنا کیا پڑتا ہے یوگ میں لگنا پڑتا ہے جیسے اپنی ہے کہ یوگا سنوپایا دھیان سنگتی یق یوگ کیا ہے دھیان کی سنگت ہے دھیان کی یوکتی ہے اور اس دھیان میں سنگر شیل ہونا یوگ ہے تو پہلے ہمیں یوگ میں لگنا پڑتا ہے جیسے بلڈنگ بناتے ہیں ہم تو اس میں سریا ہے اینٹ ہے کنکریٹ ہے سیمنٹ ہے مزدور لگتے ہیں مستری لگتے ہیں پٹرا لگتا ہے بلی لگتا ہے تب جا کے کہیں بلڈنگ کھڑا ہوتا ہے اس میں ہم اپنا نواس بناتے ہیں تو پہلے ہمیں کرم سے ایک نیو ایک بیس بنانا پڑے گا اس کے لیے ہمیں یوگ میں لگنا پڑتا ہے تو کہتے ہیں یوگ ہے کا یوگ ارتھ ایک انوشاسن ہے یوگ ایک انوشاسن ہے اس کے لیے ہمیں وت کو اپنے نرو کرنا پڑتا ہے اس ویوں کو نرو کرنے کے لیے ہمیں کہتے ہیں وت سارو پہ مترتا کہ جیسی وتھی ہماری ہے ویسا ہمارا سوروپ ہے ہم اگر کام سے کوردھ سے لوپ سے سیت ہیں تو ہم آشر سوبھاؤ والے ہیں اگر ہم دوی وویک وگ سم دم نیم اس سے سیت ہیں تو ہم دیوی سوبھاؤ والے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں پہلے کرنا کیا پڑتا ہے متو کو نو کرنے کے لیے ابیاس اور ویراگ میں لگنا پڑتا ہے تتو یشنس جو چت کی اس کے لیے جو پریاس کیا جاتا ہے وہ ہے ابیاس دوسرا دشان وسی کار سنجا ویراگیم کہ لوک پرلوک میں جو کچھ ہم نے اب تک دیکھا سنا ہے اسے چت کی وسیع کار سنجا لوک پرلوک میں دیکھی سنی ہوئی وسط میں لگاؤ کا تیاگ وگھر ہمار میں اپنا پہلے تو من لگائیں گے جہاں لگانا جس بندو پر لیکن آپ کا من بھاگ جائے گا جہاں بھی آپ اب تک سنسار میں من سے ویست ہیں من سے جی رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ وستوں کے ساتھ انہیں کا سمرن آتا ہے ادھر سے من کو ہٹانے کی کریا کا نام ویراگیہ اور جہاں جس بندو پر آپ کو لگانا ہے وہ ہے ابیاس لیکن ابیاس اور واگ کرنا کیا کہاں پر ہے تو کہتے ہیں کہ کلک پرامش پورش وشیش ایشور کلش کرم وپاک اور آشر سے جو ہے کبھی اس سے اس کا سمبند نہیں ہے نتھا ایسے پورشور ہیں کلیش کا مطلب اودیا اسمتا ابنویش جس میں ہم آپ لوگ جی رہے ہیں جیسے کہ راگ ہے کسی سے کسی سکھ کی انبھوت ہوتی ہے تو اس سے لگاؤ ہوتا ہے کسی دکھ کی انبھوت ہوتی ہے تو اس سے بیر ہوتا ہے دویش ہوتا ہے اور اسمتا اسی پرکار سے اودیا جو ہے نہیں مطلب ایک ودیا بھگوان کی طرف دوسرا سنسار کی طرف لے چلنے والی ہے کام کرودھ لو منہ اس سے اس کلیش کرموں سے جو پریت ہو کر ہمارے اندر کرم ہوتے ہیں اور اس کرم کا جو پرینام نکلتا ہے شب رشو اور اس پرنام کے سوروپ جو سنسکار بنتا ہے یہ جیو میں ہر جیو میں ہوتا ہے لیکن مہاپروش سنت کو ایشور کہا گیا کیونکہ ان سے جو اپرام ہے سادھنا کے دوارا کلو سے اوپر ہو چکے ہیں نہ ان کے کرموں کا بلا ہے پرنام ہے نہ برا ہے نہ کوئی سنسکرتا نہ شو ہے اس لیے وہالت ہے پھر کہتے ہیں اس اردھ سوروپر کا دھیان اس کے دھیان تو نام مہاپروش کا بتایا اوم اور ان کے سوروپ کا دھیان یہی ہمیں ابھیاس اور بیراگ کرنا ہے نام اور روپ میں لیکن اس کی سادھنا کی شروعات کہاں سے ہوتی تب سوادھیا ایشور پرانیدھان یعنی کریا یوگ کہ ہمیں کرنا کیا ہے کہ تب کا مطلب من سے اندریوں کو اشٹ کے انوپ تا بھجن چنتن کریں گے تو سنسار میں آپ کا من جائے گا اندریاں بھاگیں گی اس سے ہٹا کر مطلب کتنا نہیں لگ پائے کتنا ایشور پردھان اور ایک ایشور کے پرتی سمرپن ہو کر کے سب کچھ بھگوان آپ سے پار ہوتا ہے ان کے نام روپ میں لگے رہنا تو اس پرکار سے نام روپ میں لگتے ہیں من سے اندروں کو تپاتے ہیں اور کتنا لگ پائے کتنا نہیں لگ پائے کتنا ہمارا سمے ویرت گیا یہیں سے سادھنا کی شروعات ہوتی ہے یہی ہے اس کے پشچات تب جا کر کے ہمارے اندر یوم نیم آسن پریام پتہار دھارنا دھیان سواوک آپ کے انترال میں یم استے ستیہ اپگرہ جو برہمچر یہ سب یوگتائیں ہیں یہ آپ کو کرنا نہیں پڑتا ہے آپ کے اندر ڈھلنے لگتی ہے نیم سوچ سنتوش تپ اسدھیا پردھان سواوک آپ کے اندر سوچ کا مطلب آنترک شدھ سنتوش مطلب ایشور سے ترپتی ملنے لگتا ہے اب تج سنسار میں آپ کا من ترپت ہوتا تھا اور بھگوان میں ترپت ہونے لگتا ہے تب سنتوش تب سو تب اس اور من کرم وچن سے ایشٹ کے پر سمرپ ہونے لگتا ہے آپ کی اندریاں اشٹ کے انوپ ڈھلنے لگتی ہے پر نیم آسن آپ کا ایک تو آسن جو بیٹھے ہیں بیٹھنے کی مدرا کا نام ہے دوسرا آدن من کا ہوتا ہے اب آپ کا من بجن میں لگنے لگتا ہے پرایام کا مطلب کہ پراڑھ کا مطلب من انترمکھی ہونے لگا جو سنکلپ تھے پراڑھ میں اوپر گئی شاس نیچے آئی اس کا آیام ہونے لگا اس سواس میں چلنے والے سنکلپ جو ہیں وہ شانت ہونے لگے پرانک آیام ہونے لگا پھر کہتے ہیں پرانیام پرتیہ کے انروپ آپ کے اندر آہار نہیں لگتی ہیں پھر دھارنا جہاں آپ کو من کو لگانا ہے نام میں یا روپ میں وہاں لگنے لگتا ہے پھر تت پرتیک تانتا دھیانم کہ چت مطلب ایک تار چلنا وتھ کا یہ ہے تو ہم لگتے ہیں لیکن میں آنے والا ایک اسٹیئر گیتا میں کہ ارجن تم اور میرا نتر اسمرن کر یدھ کا مطلب کوئی باہری یدھ نہیں ہے جب آپ بھجن چنتن سادھنا پروت ہوتے ہیں تو کام کرو لوبی مائک پروتیاں آپ کے باعق روپ میں آتی ہیں تو ان سے لڑتے ہوئے اور نرنتر میرا اسمرن کر ادھر سے من کو ہٹا کر بھگوان کے سن لگانا پھر کہتے ہیں سردار سیم منو منوہر نروچ چور دھنیا ماستو یوگ دھارنم سبھی اندریوں کے دروازوں کو نروھ کر کے سیمت کر کے سردارے سیم ہردے نرد اور من کو ہردے دیش میں ہردھ کر کے موڑ دھنیا دیات پرا اور پرا کا مطلب من بہن انت کرن کے ویاپار کو مستھ کر کے اس پرکار یوگ دھارنا میں ہمیں لگنا ہے کہ سب اور من بھو سیت کرنا ہے پھر کرنا کیا ہے اوم اتنے کا چرم برہم ویاہرم مام نوسمرم یا پرجاتی تجن دیہ سیاتی پرمام گتی اوم اتنا ہی جو اچھے برہم کا پریچا ہے اس کا جاپ کرتے ہوئے اور میرا اسمرن کرتے ہوئے جو اس شریر کے سمبندوں کا تیاگ کر جاتا ہے شریر جو آپ کا دکھائی دے رہا نہیں ہے اس میں انت اچھائیں ہیں سنسکار ہے وہیں اچھا کایا اچھا مایا اچھا جگ اپجایا ایک ایک سنکلپ ایک ایک شریر ہے وہ شریر جو کارن آپ کا سنسکار ہے بھجن کرتے کرتے اس سنسکاروں کو چھڑ کر کے سماپت کر کے تب جا کے وہ بھگوان کو پرارتا ہے کہتے ہیں کہ تب جا کے وہ میرا دھام ہے میرا سروپ ہے اس پرکار سے لگ کر کے تصیام سلبھ پارتھ کہتے ہیں کہ اس پر لگتا ہے تب میرے دھام کو پراپت کرتا ہے ماں پتہ پنرجنم دکھ آلیہ پنوتی مہاتمان پرمام گتی اگر مجھے پراپت ہی کر لیا تو ہوتا کیا ہے کہ یہ دکھ جو چھڑ بنگل دکھوں کی کھان ہے سنسار اس کو پراپت نہیں ہوتا بلکہ مجھے پراپت ہوتا ہے پرم گتی پرم سی یا پرماتم کو پراپت کر لینا ایک ہی بات ہے تو گیتا میں بھی اوم کا جپ اور اسمرن بتایا گیا ہے ایک کشت کا ارتھات مہا پوش کا بھگوان کشن اپنا نہیں بتا رہے ہیں کیونکہ کالانتر میں بھگوان کشن جس اسی میں استھت ہے وہی اس میں مہا پوش استھت ہوتے ہیں کئی جگہ بتایا گیا ہے کہ جو جو بھگوان کرشن کا سوروپ ہے وہی پراپتی کے پشچات اس مہاپروش کا بھی وہی سوروپ ہوتا ہے بھگوان اس بھگت کہتے ہیں اس بھگت کو رکھ دو یا ہمیں ایک ہی دونوں میں کوئی انتر نہیں ہے اس لیے جو کلیش کرم سے اوپر ہیں وہی مہاپروش ایشور ہیں انہیں مہاپروش کا دھیان بتایا گیا ہے کیونکہ بھگوان کرشن بھی آپ ہی ہم لوگ کی طرح جنم لیے انیک جنم سے چلنے والے وہ سادھک تھے بھاگوت میں آتا ہے کہ ایک جنم میںتر شاید منک کے روپ میں ویچرن کرتے ہوئے پائے گئے دوسرے جنم میں پربھاس چھیتر میں وہاں کی جنتا کو اپدیش کرتے ہوئے پائے گئے تیسرے جنم میں وہ گندمان پروت پر پائے گئے ایک جنم میں وہ نر نار ٹھی کے روپ میں تھے اور ایک جنم میں وے بشنو ہوئے وہ آمن بھی اوتار بھی کھلا ہے لیکن اپرن تھے لیکن اس جنم میں وہ پورن ساکھات برہم کے روپ میں پرتیشت ہیں ایسا ہم نے سنا ہے ارجن نے یہ یور کو سمجھاتے ہی ونواس کال میں کہا تھا جب یوہ لٹکائے ہوئے اپنے بپدا پر یہ سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ کی یہ کیسی گتی ہو رہی ہے کیا ہوگا تب ارجن نے نج نارا جی سے سنا تھا یا سندیش کو بتایا تو یہ انک جنم سنگھ تتو یاتی پرام گتی انیک جنم سے چلنے والا سادھک ہی بھگوان ہوتا ہے ایشور ہوتا ہے تو ویسے مہاپروش کے نام کا جپ اور سوروپ یہی ہے دھیان کی اب دیکھیے رامائن میں بھی اسے بتایا گیا ہے جب کا گھسری اور لومس جی کے دونوں میں سماد ہو رہا تھا تو بہت تک جک ہوا وہ اپنے پچ پہ اڑ رہے کہ تب لو جن شرافی جاؤ تم اب تمہیں اپنے پچھ کا بہت بڑا ہنکار جاؤ تم کوا ہو جاؤ تو ساپ ساپ میں میں سیس چڑھائی نہیں کچھ بھے نہ دینتا آئی کوئی من میں نہ بھے ہوا نہ دینتا آئی سن کھگیس نہیں کچھ رش دوسن ارپرے رک رکھ سبھی بھوسن اس میں منی کا کوئی دوست نہیں تھا بھگوان نے منک بھو پھیر کر میری پریچھا لی تب مجھے جاننا کہ من کرم بچن مہی جن مہی جانا پن من گت پھیری بھگوانا جب جانے کی بھگوان کا ہمارا من کرم بچن سے بگت ہے تب بھگوان نے منی بدھ کو پن پھیر دیا اتم پن پن پچتا سادر پن من لین بولا اور مم پرتو سب ود کننا ہرشت رام منتر تب دینا اور بالک روپ رام کر دیا کہ انہوں نے لومر جی نے بھی وہی بتایا کہ بالک روپ رام کر دا بتایا نام کا جب کی بالکل مطلب پانچ ورس کی اوسطا میں جو ایک بال سوروپ جو بالکل ہوتا ہے اس کی اوستھا ہوتی ہے ویسے مہاپروش کی من استعمال ہوتی ہے تو ویسے مہا پورش کا اسمرن بتایا وہاں بھی اب رام میں کئی جگہوں پر روپک ڈگ سے بتایا گیا ہے کہ یہاں جب بھگوان سمپور سینا کے ساتھ لنکا میں گئے سب پروت پہ نواس کیے تو وہاں کا پرسنگ ہے اترے سین سہیت اتبیرا شیخر ایک اتنگ ات دیکھی پرم رم شم شی تہتر کشل سمن سہے لچمن رچ نج ہاتھ ڈسائیں

سگریو کے گود میں بھگوان اپنا سر رکھے ہوئے ہیں بام دہن کی داہنے دشا اور داہنے ہاتھ اور بائیں ہاتھ کی طرف اور بان رکھا ہوا ہے اور دہکر کمل سدھارت بانا کہ لنکیش منتر لگانا بھگوان دونوں ہاتھ سے دھنس بان کو پھیر رہے ہیں سدھار رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کہیں ترچھا تو نہیں ہے بان کہ لنکیش منتر لگانا اور بھیشن جی کان سے سڑ کر منتھا کر رہے ہیں یو سمجھ رہے ہیں کہ کیسے آکرم کیا جائے کس جگہ پر کس سیلاپتی کو رکھا جائے کہاں پر چتر سینا ادھک رکھا جائے کہاں کم رکھا جائے اور بڑھ باغ انگد ہنمانا چرن کمل چاپد ودینانا پرب پاچے لچمن وی راسن کٹنی شنکر بان سراسن اور انگد ہنومان بھگوان کے چرنوں کو دبا رہے ہیں اور پِش بھاگ پر دکن دشا کی طرف بھی راشن میں بیچ کر لچمر جی پہرا دے رہے ہیں دنوش پر باڑھ چڑھا کر کے کوئی بھی شترو دکھائے پھر اس کا ترنت ود کر دیں یہی بد کروپ گن دھام رام یا سین دھن تہ نر دھیان سے رہت سدا لے لین تو اس پرکار سے یہاں پر دھیان کی ودھی بتائی گئی اور وہ لوگ دھنیہ ہیں جو اس پرکار سے دھیان میں لیلین رہتے ہیں اب بتائیے کہ ایک نام روپ کہیں کہ مہا پوش لوگ کہتے ہیں کہ مہا پوش کے چرن کا دھیان کرو کہیں ناخون کا بتایا گیا ہے اب اتنے سارے وستوں کا اتنا بڑا پہاڑی ہے اتنی بڑی سینا ہے بھگوان رام کی اور ایک اسور بھیبھیشن جی سٹ کے منترا کر رہے ہیں دنوش بان رکھا ہوا ہے انگد ہنومان چرن دبا رہے ہیں اور لچمن جی پہرا دے رہے ہیں میں بیٹھ کر اتنے سارے کا آپ کیسے دھیان کر سکتے ہیں پھر کہتے ہیں یہی واستو میں گوسوامی تلسی داس جی نے روپک کے مادھیم سے پورے ادھیاتم آدھا دھیان کی ودی کو یہاں بتایا گیا ہے کہ شدھ ہدے سبیل پروت ہے کہ نرنتر ابھیاس کے پھلسوروپ آپ مہا کی شرن میں آئے پہلے آپ کا شریر من بدھ سب پوتر نہیں رہتا ہے اس میں شاید نہیں رہتی ہے مہاپر سیوا ساندھ سے سسنگ سننے سے وہاں کے واتاورن سے آپ کے اندر شاید پرسارت ہوتی ہے تب آپ کا ہرد سنسر نمل ہونے لگتا ہے پہلے سب جب ہم آشرم میں آئے تھے تو ہم نے سوچا کہ سب لوگ سوامی جی کا پاؤں دبا رہے ہیں تو ہم بھی دبا تو ایک اچھے سادھک انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے تم سیوا کر کے اپنے ہاتھوں کو پوتر کر لو تو ہمیں تو اس سے بات بری لگی کہ لگتا ہے کہ مہاپروش سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں لوگ کہ یہ نہ چھونے پائے لیکن بعد میں بات سمجھ میں آئے کہ اس کا تاتپر یہی ہے کہ ہم سیوا ساندھ سے اپنے کو پوتر کر سکتے ہیں مہا اس کے مطلب کہ جتنا ہم مہاپروش کی سیوا ساندھ ان کے واتاورن میں رہنے سواوک آپ دیکھو گے کہ ہمارے انتکرن میں جو بیکار ہیں وہ سنے سنے کم ہونے لگتے ہیں بارہ برے سرے سنتوں کی ٹولی تب سیکھے کہ بولی تب اس پر مہاپران سے ہمارے اندر جب شاید شہر پروتان کا نواس ہوتا ہے ساچ سکر پر اشو شانت شک کا سنچار ہونے لگتا ہے آپ کے انترال میں ہردے میں رمڑی استھی بن گئی تب جا کے کہتے ہیں کہ لکشم جی نے کومل کومل پتوں کو سجا کر کے اس پر مرگشال بچھایا ارتھات بیک نوپل پنے کا سادک منجس میں لے کا لکمن آپ کے اندر وہ ویک آتا ہے کہ ہر جگہ سے آپ جو گڑ ہے سنت ہنسار تو یہ گڑ دھرم آپ کے اندر آنے لگتے ہر جگہ سے جہاں سے نرملتا کا سوت رہے جیسے پو ست سنگی مہاراج کہتے تھے کہ وہ ہر منشیہ میں ایک نئے گڑ ہوتا ہے جس کی درٹی ان کے گنوں پر پڑتی ہونا تیت ہوتا ہے ارتھات کی طرف بڑھتا ہے تو آپ کے اندر یہ بھاؤ آتا ہے وویک آتا ہے کہ ہر جگہ سے آپ کوملتا کے بھاؤ کو سجانے لگتے ہیں جب وہ کوملتا کے بھاؤ بھلی پرکار سج گئے تو مانسک ہے جو آپ کا من اب تک سنسار میں بھاگتا تھا وہ شانت پرواہت ہونے لگتا ہے اس پر بھگوان کا سوروپ رہتا ہے سورت ہی سگریو ہے اس سورت میں بھگوان کا سوروپ رہا بام دہنس کا مطلب سجاتی وتی اور وجاتی پروتی آپ بھجن کرتے ہیں

جس ودھی سے بھگوان ریجھے جتنا آپ بجن چنتن کرم کرتے ہیں اس کرم کے مادھیم سے بھگوان آپ کو سجاتے ہیں سمارتے ہیں اس رہنی کو ویکاروں سے رہت کرتے ہیں دہ کر کمل سدھارت بانا بان کا مطلب رہنی جو بجن چنتن کی آپ کی بنی اس کو بھگوان ویکاروں سے رہت کرتے ہیں کمل کا مطلب نرملتا کا پرتی کمل ہے لیکن جتنا بجن چنتن کریں گے جیسے سادک مہا پھر شرم میں آتا ہے تو کچھ سادھک ایسے پورنمان ہیں کہ پچھلے جنم کے چلے ہوئے ہیں تو ان کو سوبھاوک کچھ وبھوتیاں پرسارت ہونے لگتی ہیں بھجن نہ کرے تو بھی مہاپر شرم آنے سے انگ پھڑکن کچھ بھگوان بتانے لگتے ہیں لیکن وہ تو آپ کا استر ہے لیکن اس کے لیے آگے بڑھنے کے لیے آپ کرم کرنا پڑے گا جب آپ کرم نہیں کریں گے تو آپ بیکار کب آئے کب گئے بھگوان سدھار رہے ہیں نہیں سدھار رہے ہیں کیا کرنا ہے کیا کمی ہو رہی ہے تب جا کے بھگوان پورن روپ سے بتاتے ہیں تو ہر حالت میں آپ کو کرم کرنا ہے جتنا آپ کرم کرتے ہیں تو بھگوان آپ کو سدھارنے لگتے ہیں دکھ اور کمل سدھارت بانا کہ لنکیش منتر لے کانا اور جیوت میں سدا آپ گلانی منتلا بنی رہتی ہے کہ بھگوان سے ہم سے کوئی کمی نہ ہونے پائے بھگوان نے کیا بتایا کیا سوپن دیا اس کو دھیان میں رکھ کر کے اس اس پر کر کے آپ آگے بڑھتے ہیں لکانے اور برگ آتا ہے اناگ کا مطلب کے انوپ لگاؤ من گنگ گاؤ تلک شریرا گدگ گرا نین بنی براغ کا مطلب دیکھی سینک لگاؤ کا تیاگ تو ان دونوں پروتوں سے بھگوان کے چرنوں کو دھار کیے رہتے ہیں اور وویک کا سدیو سترکتا کے ساتھ پہرا لگا رہتا ہے کوئی بیکار آئے اسے کاٹنے کی چھمتا رہتی ہے تو یہی ودھی کپا روپ گن دھام رام آسی اس ودھی سے بھگوان کپا کے سوروپ آپ کے دھیان کی استھتی میں آتے ہیں اور دھن جے نہ دھیان تے رہ سدا لے لیں اور وہ لوگ دھنیہ ہیں جو اس پرکار سے دھیان کی استھتی میں رکھتے ہیں بھگوان کے دھیان میں تو اب یہ سب سجاتی وتوں کا پہلے آپ کو باڑا بنانا پڑتا ہے آپ شروع میں آپ آئے وہاں پور شرن میں بھاواتی چمتکار نہیں کہ آپ کا دھیان لگ جائے گا پہلے آپ کو ہردے کو نرمل بنانا پڑے گا ان سجاتی وتوں کو لانا پڑتا ہے تب جا کے کہتے ہیں کہ سمجھ پڑے جب دھیان پڑے رس گگن گوپا سے اجر چڑے تب جا کے وہ سب وبھوتیاں آپ کے دھیان میں پرسارت ہونے لگتی ہے دھیان یہ شدر ویش چتری استھتی میں جانے پر دھیان کے سنے سنے پکڑ آتی ہے براہمیں پور پکڑ آ جاتی ہے کیونکہ دھیان میں اشٹ رہتے ہیں وہیں سے یدھ پرار ہوتا ہے ہمارے سنسکار سنے سنے وہیں سے کٹنے لگتے ہیں تو دھیان سادھنا کا ایک وشیش استر ہے شروع میں سے ہمیں مہا کا نام کا روپ کا دھیان کرنا ہے لیکن ان سجاتی وتوں کو پورن جب سجاتے سجاتے سج گئی تب جا کے بھگوان دھیان میں آتے اب دیکھیے جسے بتایا گیا نا کہ بالک روپ رام کر دھیانا کہ ہم مہاپروش کا دھیان کرتے ہیں بھائی کیسے پہچانے کے مہاپروش ہیں ان کی شرن میں آ پائے گروؤں کے نام پر تو تاتا لگا ہوا ہے سب لوگ اپنے کو گرو مہا گھوشت کر رہے ہیں ٹی وی سیریل پاپا بھی دیکھ ہی رہے ہیں کہ کتنے گروؤں کا بھنڈا پھوڑ ہو رہا ہے کتنا پتن ہو رہا ہے اس ہندو دھرم کا تو جب تک ہمیں مہا وشواس نہ ہو جائے بھگوان ہردے سے کچھ بتائے نہ جو بگوان رام کا سوروپ بتایا گیا ہے کہ بین پد چلا پد چلانا بڑ جگی تن بن پرس نین بن دیکھا گر گران بنس بھیکاس الوک کرنی مہما جاس جائے نہیں بھرنی کہ اس بھگوان رام کے جو بتایا گئے سوروپ کی ان کا شریر نہیں ہے لیکن پھر بھی اسپرش کرتے ہیں مکھ نہیں ہے پھر بھی کھاتے ہیں ناک نہیں ہے پھر بھی گندھ لیتے ہیں کان نہیں ہے پھر بھی سنتے ہیں اس پرکار سے ان کی الوکک گڑ دھرم ہے لیکن جم امی گاوہ وید بدھ جا ہی دھر مونی دھیان پھر اس کا دھیان بھی دھرتے ہم لوگ ہیں تو واستو میں ایسے جو مہاپروش ہیں سنت ہے ان کا یہ سوروپ بتایا گیا ہے کہ آنترک ان کا یہی سوروپ ہے جو آپ باہر سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کا سوروپ ہے وہ سوروپ نہیں ہے یہ تو ایک ماد ہے پروشکا کا ان کا آترک سوروپ وہی ہے جب مہا پھر شرح ساندھ سیوا جہاں کچھ آپ سے پار لگی تو وہی آپ کے ہردے سے آکڑنے لگتے ہیں آپ کی آواز کو سننے لگتے ہیں آپ کے اسپرش کو پکڑنے لگتے ہیں آپ کروڑوں میل کچھ دور چلے جائیں پھر بھی آپ کے انترال میں وہ دکھائی پڑیں گے آپ کے آنے والی بپداؤں کو ہرن کرنے لگتے ہیں آپ کے بھاؤں کے ساتھ بتلانے لگتے ہیں ہر بھکت کے ایک ہی ساتھ وہ کیونکہ وہ پرکاش روپ ہیں تو ویسے مہاپروش جب تک ان کی سیوا ساندھ سے نام جب سے بتایا گیا ہے کہ سمری نام روپ روپے آوت ہردے سنیح بھی سیکھے تو ہٹات ہمیں کہیں جا کر سوروپ نہیں پکڑنا ہے پہلے ہمیں نام کا جاپ کرنا ہے کی پوجی اکٹھا کرنا ہے سیوا ساندھ سے تب وہی بھگوان آپ کے ہردے سے جاگرت ہو کر اپنا پریچے دینے لگتے ہیں جیسے پوجیہ گردی بھگوان جب ساڑ میں انسویا میں آئے تو پہلے وہ بھی وشواس نہیں تھا دادا گردیو کہے مور روپ پکڑا کر نام کا جاپ کرا تو گرو مہاراج نام کا جاپ تو کریں لیکن سوروپ نہ پکڑا کر ایسے چار ایسے دو چار مہینہ بیت گیا تب انگوان نے بتایا دیکھ انت کا جتنے گرو ہوتے آئے ہیں میں اسی سروپ میں پرتیش تب جا کے گرو مہاراج کو بڑے گروارکنی مہاراج ان کو جو فوٹو میں ہے انہیں کا سمر کرتے تھے دھیان دھرتے تھے لیکن جب اناد گردیو نے بتایا کہ دیکھ تیرے رام جی کے پاس کیا ہے دنوش ہے باڑھ ہے مکٹ ہے پیتامبر ہے وہ سب کچھ دادا گردیو کے شریر پر اس مورتی سے اٹھ کر چلا آیا مکٹ سر پر چلا آیا ہاتھ میں دھنوس آ گیا بانڈ آ گیا پیتامبر چلا آیا انبھو میں تب جا کے وشواس ہوا کہ جو رام ہے وہی دادا گردیو ہے تو اس لیے ہمیں یہ ہٹات وشواس نہیں کر لینا چاہیے کہ مہا پروش ہیں ترنت ان کا سوروپ پکڑے نہ ہمیں نام کا خوب جاپ کریں سیوا کریں برہ کریں بھگوان سے پرارتھنا کریں پورن کی پوجی اکٹھا کریں تو وہی آپ کے پورن کی پوجی آپ کو ایک نیک ایک دن مہاپروش پر وشواس دلا دے گی اس سروپ کا پریچے کرا دے گی تب ہمیں دھیان دھرنا ہے اس لیے ہم نے بتایا کہ دھیان جو ہے جیسا باہر میں لوگ کیمپ لگا کر کہتے ہیں کہ دھیان شیور ہے وہ دھیان شیور نہیں ہے اسے سادھنا شیور کہہ سکتے ہیں دھیان سادھنا کے دوارا چل کر آنے والا ایک استر ہے تو پہلے میں نام کا جاپ کرنا ہے اس نام جاپ کے پھلسوروپ پورن پورسارتھ اکٹھا ہوتا ہے وہی مہاپرش ہردی سے جاگت ہو کر اپنا پریچے دیتے ہیں تب ہمیں دھیان دھرنا ہے اسی دھیان کے چل کر کے بھگوان سگن نسگن کے مادھیم سے آپ کو ٹھوک بجاتے ہوئے ایک نیک دن اپنے سوروپ کی پراپتی کرا دیتے ہیں اس لیے جب تک مہاپروش نہ ملیں تو ہمیں خوب من چیت سے اوم رام شیو جو کچھ بھی مہا پوج گرودیو بھگوان نے بتایا اسے گیتا پڑھنا یا ان کے مارک کا انسرن کرنا اس پر چلیں گے تو اپنا پریچے اوشیہ دیں گے اور پھر ہم دھیان دھر لیں گے بولیے سری سد گردی بھگوان کی جے